جو دین بڑی شان سے نکلا تھا آج برا حال ہے آج برا حال ہے ہمارے یہاں آج مسجدوں کو تانے پڑے ہوئے مگر ہمیں ٹائم نہیں ہے آج شراب خانے کھل رہے ہیں مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سود کا کاروبار بڑھ رہا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بدکاریاں بڑھ رہی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مسجد ویران ہو رہی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جھوٹ ملاوٹ لوٹ خسوٹ بڑھ رہا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے لادی مذہب دین اسلام کو نوچ رہے ہیں ہماری مسجدوں کو تالے لگ رہے ہیں مسجدیں تفریح گائے بنائی جا رہی ہیں مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیا جواب دو گے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور بارگاہ رسالت سے یہ سوال آ گیا کہ جب میرے دین کو وقت کی ضرورت تھی اے میرے نام لینے والوں تم کہاں تھے اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے اے اے خاصا خاصا نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری راہ جب وقت پڑا ہے امت پہ تیری راہ عجب وقت پڑا ہے جو نکلا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے امت پہ تیری آگے اجب وقت پڑا ہے امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے تھے کبھی جس جین کے تھے کبھی وہ مہمان سرائے فقرا ہے کے عجب وقت پڑا یورپ کے ملک کا میں نے بڑا عجیب واقعہ پڑھا ایک ایک خاتون کاؤنٹر پر بیٹھی سپر پر کام کر رہی تھی مسلمان خاتون کے بارے میں میں میں نے پڑھا اتنے خریداری کر کر ایک برکے میں ملبوس مسلمان عورت اس کے کاؤنٹر پہ اس کو پیسے دینے بیٹھی وہ مسلمان عورت کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی بے پردہ تھی اس پردے والی مسلمان عورت سے کہنے لگی کیوں پردہ کرتی ہو تم لوگوں کی اسی شدت کی وجہ سے تو انگریز ہم پر مسلط ہو جاتے اور ہم پر زیادتی کرتے ہیں کچھ تو سوچو جب وہ یہ اس کو فلسفہ جھاڑ رہی تھی تو اس پردہ نشین عورت نے اپنا جب پردہ اٹھایا تو وہ خود وہ انگریز تھی جو کلمہ پڑھ کر مسلمان بنی تھی کہنے لگی ہمارے پردے کی وجہ سے نہیں ہماری بے عملی کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے میں تو یہی پردہ اور اسلام کی تعلیم دے کر مسلمان ہو گئی ہوں تو بے پردہ ہے تو بھی با پردہ ہو جا امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کر تو شکواہ زمانے کن قسمت کا گلا ہے شکواہ زمانے کن نہ قسمت کا گلا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے با تباہی کے قریبان لگا ہے بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے حق سے دعا امت کے حق میں کر حق سے دعا امت مت کے حق میں کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں خطروں میں جہاں جہاں اس کا آ کے گرا ہے امت پہ تیری آ کے عجب بت پڑا ہے ہم نے تمہارے اس بس بہت چی ہال بران ہے اس بس بہت اگر حال برا ہے امت پہ تیری آگے عجب وقت بڑا گے